جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ تم کافروں کو دھمکیاں بہت دیتے ہو اپنے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے تمہارے پاس ان کے برابر کے آلات نہیں ہیں تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو بڑکے مارتے ہو جس کی وجہ سے وہ ہم پہ حملے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملکوں کا امن خطرے میں پڑ جاتا ہے میں اس بات کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کافروں کو ناراض کرنا اپنے سے زیادہ طاقتور کافروں کو ایسی باتیں کہنا جن سے انہیں غصہ آئے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے رب کی کتاب ہمارے سامنے ہے حضرت نو علیہ سلاط وسلام اکیلے ہیں صرف ایک دو چند افراد مسلمان ہوئے کیا انہوں نے اپنی طاقتور قوم کے سامنے سر جھکا دیا نہیں رب کعبہ کی قسم نہیں ان کی قوم ود سوا یغوس اور یعوب کے سامنے جھکی رہی اپنے بتوں کو سب کچھ مانتی رہی مگر نو علیہ السلاط وسلام ایک ایک گلی میں رب کی عظمت کا نام بلند کرتے رہے اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی اللہ کی توحید نبی کی رسالت اسی کو بیان کرتے رہے اپنی ساری قوم کو غصہ دلا دیا اگر اپنے سے طاقتوروں کو غصہ دلانا جرم ہوتا قرآن کہتا کہ نوح تو نے غلطی کی ہے لیکن قرآن حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے اور ان کی قوم کی مذمت بیان کرتا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام اکیلے کھڑے ہوئے ہیں قوم طاقتور ہے میجورٹی کے اندر ہے جمہور انہی کے ساتھ ہے حکومت انہی کے پاس ہے اقتدار انہی کے پاس ہے مگر ابراہیم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے ان سے صلح نہیں کرتے کہ نہیں ہو ابراہیم نے اپنی قوم کو غصہ دلایا وقت کے بادشاہ کو غصہ دلایا ان کے بتوں پر کلہاڑیاں چلا کے ان کی ٹانگیں توڑ دی ان کے بازو کاٹ دیے ان کی زبانیں نکال دی ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا رب نے آگ کو گلزار بنا دیا قرآن کہتا ہے ابراہیم سچا ہے اور اس کی قوم والے غلط تھے حضرت موسا علیہ السلام اکیلے فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اس زمانے کا فرعون آج کے امریکہ سے کم نہیں تھا ستر ہزار شہروں پر اس کی حکومت تھی پچہتر لاکھ چوس کا لشکر تھا اس کے پاس آلات تھے سامان تھا اکیلا موسا اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتا ہے تو خدا نہیں ہے تو رب نہیں ہے میرا رب اللہ ہے میرا رب میرا مالک ایک ہی ہے وہی سب کچھ ہے حضرت موسا اکیلے ہے فرعون حکومت والا ہے رب موسا کے ساتھ ہے قرآن موسا کے ساتھ ہے اٹھائیس پاروں میں قرآن کے تیس پاروں میں سے اٹھائیس تعریف نہ کرتا موسا کی مذمت کرتا کہ موسا نے قوم کو خطرے میں کیوں ڈالا خود کو خطرے میں کیوں ڈالا معلوم ہوا رب کو وہ پسند ہے جو خطرے میں خود کو ڈالتے ہیں جو موت کی آنکھوں میں آ کے ڈالتے ہیں جو وقت کے کسی فرعون سے نہیں ڈرتے جو وقت کے کسی نمرود سے نہیں ڈرتے جو وقت کے کسی ظالم سے نہیں ڈرتے حضرت عیسیٰ نے آ کر ساتھ ہے قرآن عیسیٰ کے ساتھ ہے پھر میرا نبی آ گیا حضرت محمد عربی آ گئے والوں نے کہا سلح کر لیتے ہیں معاہدہ کر لیتے ہیں فرمایا دین میں کوئی سلح نہیں ہوتی دین میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا میرا رب اللہ ہے اس بات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا سچا دین اسلام ہے اس بات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا زمین پر غالب رب کا اسلام رہے گا اس بات میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا قرآن محمد کے ساتھ ہے محمد عربی کے ساتھ ہے یاد رکھو جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا رب اسی کے ساتھ ہوگا اس لیے بہت بہت خوشی کے ساتھ آج وقت کے